محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام آج رمضان المبارک کی بیسویں تاریخ ہے یہ تاریخ بڑی باعظمت متبرک اور مسلمانوں کے لیے پیغام مسرت دینے والی ہے آج ہی کے دن سرور کون آحائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی شرائط کو اہل مکہ نے ماننے سے انکار کر دیا تھا تو ایک جمع غفیر صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے اعلان کیا جو کوئی اللہ پر اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہو وہ اپنے گھر پر نہ بیٹھے وہ مدینہ طیبہ آئے اتنے سخت اعلان کے بعد کسی کے پاس ایمان ہو وہ گھر میں بیٹھا رہے گا اور وہ بھی آقا کی دعوت اور مقت المکرمہ کا سفر ایمان اور اسلام نام کی جو تمام چیزیں تھیں مدینہ طیبہ میں جمع ہو گئی اور اسلام کا وہ عالی شان کارنامہ صحابہ کرام نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمارت سیادت اور سرکردگی میں انجام دیا اور امت مسلمہ کو بتایا کہ مایوسی بری چیز ہے حالات سے ڈرنا بری چیز ہے قدم آگے بڑھتے رہیں مدد اللہ کی آتی رہے گی بیٹھ کر مصالحت کی باتیں کرنا جھکنے کی باتیں کرنا کمپرومائز کی باتیں کرنا نہ اسلام کی دیتا ہے نہ مسلمانوں کے مزاج میں یہ بات ہے جو لوگ پیرونی طاقتوں سے گھبراتے ہیں سلح کی بات کرتے ہیں جھکنے کی بات کرتے ہیں جامع شہادت نوش کرنے سے ڈرتے ہیں وہ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں وہ اس دنیا سے محبت کرتے ہیں اور انہوں نے اس دنیا کے مقابلے میں جنت کی قیمت کو نہیں پہچانا انہوں نے اللہ کی ملاقات اور پیغمبروں کی ملاقات کے عوض بیوی بچوں کے ساتھ رہنا انہوں نے پسند کیا بیس رمضان فتح مکہ مکرمہ کی یاد دلاتا ہے آج ہی کا دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر حملہ کیا اور وہاں آپ نے فتح کے جھنڈے کو گاڑا آج ہی کا وہ مبارک دن ہے کہ کعبہ مکرمہ کے اندر جو تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے یہ بیس رمضان وہ دن ہے کہ ان بتوں سے کعبے کو پاک کیا گیا آج ہی کا دن ہر میں پاک شرک سے پاک ہوا کفر سے پاک ہوا آج ہی کا دن تھا کہ مکت المکرمہ وہاں کے کافر باشندے مشرق باشندے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن آج انہوں نے یقین کر لیا کہ اب قیامت تک ہمارے لیے یہاں پر رہنا ناممکن ہے سوائے اس کے کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں آج مسلمانوں کو حوصلہ دلانے کا دن ہے آج مسلمان فتح مکہ سے سبق حاصل کرنے کا دن ہے آج مسلمان کافروں پر یلہار مشرکوں پر یلغار کو یاد کرنے کا دن ہے آج مسلمان اللہ کے گھروں سے کفر کو شر کو بدت کو نجاست کو پاک کرنے کے عہد کا دن ہے آج مسلمان اپنی مایوسی کو ختم کرنے کا دن ہے رمضان المبارک یوم الفرخان سترہ رمضان میں بدر کا ماری کا پیش آیا رمضان المبارک فتح مکہ بیس تاریخ کو پیش آیا اسلام کے یہ دو عظیم ماری کے مسلمانوں کے حوصلوں کو بلند کرتے ہیں مسلمانوں کو جینا سکھاتے ہیں مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ کیا پالیسی اپنانا ہے اس کو بتاتے ہیں مسلمانوں کو بتاتے ہیں ان کو اس دنیا میں جینے کا مقصد کیا ہے اور اس دنیا میں ان کے رہنے کا مقصد کیا ہے وہ بدر کا ماری کا جس کو یوم الفرقان کہا گیا مسلمانوں کی ظاہری طاقت مسلمانوں کی ظاہری قوت مسلمانوں کی ظاہری تعداد مسلمانوں کی اس وقت کی جو سیاسی پوزیشن تھی اندازہ لگائیں کیا کوئی دنیا کا ماہر جو جنگ کے تعلق سے کچھ بھی جان سکتا تھا سمجھ سکتا تھا کیا وہ اندازہ لگا سکتا تھا ان ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ساتھ ان زخمی گھوڑوں کے ساتھ اور ان فاقہ کش انسانوں اور مجبوروں کے ساتھ ہزاروں کے لاوا پگلاتے ہوئے لاؤ اور لشکر کا کیا یہ ٹکر لے سکتے ہیں کیا رائی کا پربت سے مقابلہ ہو سکتا ہے کیا پر کا پرندے سے مقابلہ ہو سکتا ہے دنیا نے کہا کہ نہیں پرندہ پرندہ ہے پہاڑ پہاڑ ہے رائی رائی ہے لیکن اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِيُمْ وَأَنْتُمْ وان تم لوگ دنیا کی نگاہ میں گرے ہوئے تھے اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی تمہارا کوئی مقام نہیں تھا اگر ہم اپنے مدد کے فرشتے تم پر نازل نہ کرتے یہ یوم الفرخان تھا یہ حق و باطل کے فیصلے کا دن تھا یہ اسلام اور کفر کا پہلا مارکا تھا یہ بھی سترہ رمضان المبارک کو پیش آیا اور ایک دوسرا وہ واقعہ کہ جب کفر اپنے دلوں میں بھاگ رہا تھا شرک دمک رہا تھا اور اسلام اور مسلمانوں کے سامنے وہ کنڈیشن رکھ رہا تھا معاہدہ کرنے تیار تھا لیکن اسلام تھا کہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا جنہوں نے کلام پاک کی آیتوں کو پڑھا تھا سنا تھا سمجھا تھا جا نسر اللہ ولفت کہ جب اللہ کی مدد آئے گی اور کامیابی آئے گی قرآن نے کہا وہ آئی تن یا کھلو نہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے جاؤ در جاؤ جماعت در جماعت ہزاروں لاکھوں کی شکل میں اسلام میں وہ داخل ہوں گے اسلام ان پر غالب آئے گا یہ منظر فتح مکہ کا کلام پاک کی اس آیت کی جیتی جاگتی تصویر تھی ابو سفیان جو اسلام کا کٹر دشمن تھا آخا کو گالیاں دینے والا تھا جس کی زندگی کا مقصد اٹھنا بیٹھنا اور جس کا بچھونا اسلام کے خلاف تھا آج وہ اس منظر کو دیکھ کر آج وہ اس کامیابی کو دیکھ کر آج اس لاؤ لشکر کے روپ اور دبدبے کو دیکھ کر مجبور ہو گئے ابو سفیان اب وہ رضی اللہ عنہ بن گئے انہوں نے ایمان اور اسلام کا اعلان کر دیا وہ ایمان کے دامن میں انہوں نے بنا لے لی اسلام کے دامن میں انہوں نے بنا لے لی نے دریائے رحمت کو بہایا کہا کہ جو کعبے کے غلاف کو پکڑے اسے امن ہے جو ہم سے آ کر امن طلب کرے وہ معمول ہے من دخل دارا ابھی سفیان بہا معامن وہ کل تک جو دشمن تھا اسلام کا مسلمانوں کا کل تک جو مخالف تھا اسلام کا مسلمانوں کا آج آقا نے دریائے رحمت وہ بہایا لا تسلیم علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء اے کاٹی ڈالنے والوں اے مجھے گالیاں دینے والوں مجھے مجنون کہنے والوں جادوگر کہنے والوں دیوانہ کہنے والوں کاہن کہنے والوں اور شاعر کہنے والوں تم نے اتنا کہا کہ رب کریم کو تمہارے کہنے پر میری حالت پر ترس آ گیا اور رب کریم نے اس کا جواب دیا وما ہوا بقولی شاعر وما ہوا بقولی کاہن ولا جو ہے شاہر یہ جادوگر نہیں یہ کاہن نہیں یہ شاعر نہیں یہ مجنون نہیں ان کا اللہ خلو عظیم یہ اخلاق کے بلند مرتبے پر پائز ہے اے گالیاں دینے والوں لا تسلیم والے کو آج کا دن تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا اے کاٹے ڈالنے والوں آج کا دن تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا ہر میں پاک میں بے وسیع کی حالت میں رب کائنات کے حضور میں جب سجدے میں تھا تو اس وقت تم نے کا وہ آدمی بھی تھا جس نے میرے گلے پر اور میری پیٹ پر اون کی اوجھڑی اور گندگی کو لا کر ڈال دیا تھا میری ننی منی بچی فاطمہ آئی اور آ کر اس نے گندگی کو دور کیا تھا اور دھویا تھا اور کہا تھا کہ ابو قوم سے کیا معاملہ ہے کیا لینا دینا ہے کیا رشتے داری ہے فاطمہ بچی تھی چھوٹی سی ننی منی معصوم بٹیا تھی اسے معلوم نہیں تھا کہ کفر اسلام کا دشمن ہے اسے معلوم نہیں تھا کہ کافر مسلمانوں کے دشمن ہے اسے معلوم نہیں تھا کہ کفر جہنم کا نام ہے اسلام جنت کا نام ہے اسے معلوم نہیں تھا کہ کفر باطل کا نام ہے اسلام ظلمت اور تاریخی کا نام ہے اسلام نور اور روشنی کا نام ہے اسے معلوم نہیں تھا کہ کفر سراط کفر ضلالت اور بدت اور گمراہی کا نام ہے اور اسلام سراط مستقیم کا نام ہے آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہا دی جاتی تھی اور ابا حضور کے کپڑوں کو اور جسم کو صاف کر دی تھی آج فاطمہ دیکھ رہی ہے کہ وہ اوجھڑی ڈالنے والا وہ راستے میں کاٹے ڈالنے والا دریائے رحمت میں ڈبکیاں لگا رہا ہے آج وہ ہاتھ باندھے کھڑا ہے لا والے علیکم اليوم کی دریائے رحمت میں اور برسات میں امر رحمت میں وہ نہا رہا ہے آقا کی معافی عام تھی جی تو یہی چاہتا تھا کہ آج فتح مکہ کے ان واقعات کے جزیات کو مزے لے لے کر کھول کھول کر بیان کیا جائے لیکن آپ حضرات جانتے ہیں رمضان المبارک کے تقریباً رحمت والا اشرا اور مغفرت والا اشرا اس کی کچھ ساتیں باقی رہ گئی ہیں اس کے کچھ لمحے باقی رہ گئے ہیں عموماً ہندوستان کے افراد بنگلور کے افراد جو زکات ادا کرتے ہیں وہ رمضان المبارک کے آخری ہی دنوں کے اندر کم و بیش زیادہ تعداد کے اندر زکات کو ادا کرتے ہیں چونکہ زکات اسلام کا اہم ترین رکن ہے اہم ترین بریضہ ہے اور اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اس میں کمی بیشی کرنے والا فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کا بہت بڑا وہ طبقہ جو نظر آنے والی نماز ہے اس میں کوتا ہی کرتا ہے پہلے عشرے میں جو تعداد جو بڑبڑاہٹ مسجدوں کے اندر تھی کہ آج وہ دکھائی دے رہی ہے ان کی آزادی تھی کہ انہوں نے جب چاہا اللہ کے گھر کو آباد کیا اور جب چاہا اللہ کے گھر کو ویران کر دیا کوئی دو دن کا مسلمان تھا کوئی ایک اشرے کا مسلمان تھا کوئی پندرہ دنوں کا مسلمان تھا کیا کہا جائے گا بھاگنے والے کو کیا مومن کہا جائے گا کیا شہید کہا جائے گا کیا قطب کہا جائے گا اللہ کے گھر کا بھگوڑا اللہ کے گھر کی نمازوں کو ویران کرنے والا خدا کے گھر کو ویران کرنے والا دو رکعت تراوی پڑھ کر چار رکعت تراوی پڑھ کر آدھی تراوی پڑھ کر چار دن تراوی پڑھ کر بھاگنے والے ان بھگوڑوں کو کس نام سے یاد کیا جائے گا یہ تو قیامت کا دن بتائے گا کہ یہ لوگ ابو جہل کے ساتھ ہوں گے یہ لوگ ابو لہب کے ساتھ ہوں گے یہ لوگ اجما کے ساتھ ہوں گے کیا یہ لوگ شیوا کے ساتھ ہوں گے کیا یہ لوگ نمرود کے ساتھ ہوں گے یا حمام کے ساتھ ہوں گے فیصلہ تو قیامت ہی کے دن ہوگا لیکن دیکھنے والی آنکھ دیکھ رہی ہے یہ بھگوڑے کتوں سے اور سوروں سے بدتر انہوں نے کام کیا ہے کتا اور سور اپنے مالک کو پہچانتا ہے اپنے دانا داننے والے کو اپنی ہڈیاں ڈالنے والے کو پہچانتا ہے رمضان اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنی برکتوں کے ساتھ اپنی مقبرتوں کے ساتھ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بشارتوں کے ساتھ آیا یہ بھگوڑوں بھاگ کر انہوں نے کیا کیا یہ جنت سے بھاگے یا اللہ کے عرش سے بھاگے یا اللہ کی رحمت سے بھاگے اور گئے کہاں جہنم کے لہو کی طرف جہنم کے پیپ کی طرف جہنم کی رال کی طرف جہنم کی رسین کی طرف اور جہنم کے بڑھتے ہوئے شولوں کی طرف تم اللہ کی رحمت سے بھاگ کر کوئی اور خدا ہوتا تو تمہیں بنا دیتا کوئی اور اللہ کی جنت ہوتی اللہ کے علاوہ کسی اور کی جنت ہوتی تو شاید کہا جاتا کہ تم اس جنت میں چلے جاتے قارون کی جنت میں بھی اور دجال کی جنت میں بھی جانے والا علماء نے کہا اور لکھا اور حدیث کے اندر آیا کہ دجال کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور دجال کے ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی دجال کی جہنم میں داخل ہونے والا خدا کی جنت میں داخل ہوگا اور دجال کی جنت میں داخل ہونے والا خدا کی جہنم میں اور اس کے جہنم میں داخل ہونے والا خدا کی جنت میں داخل ہوگا اس اللہ کی جنت کے علاوہ اور کوئی جنت نہیں ہے نبی کے حوض کوثر کے علاوہ اور کوئی پانی نہیں ہے ارج کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہے داڑھی مٹانے والے کتوں اور روزہ چھوڑنے والے حرم خوروں اور ٹی وی دیکھنے والوں سنیما دیکھنے والوں دنیا کی پوجا کرنے والوں دولت کی پوجا کرنے والوں جوڑوں کی غلامی کرنے والوں اگر فی ماں آلیہ اللہ کے علاوہ ایک اور خدا ہوتا ایک اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے علاوہ اور جنت ہوتی اللہ کے عرش و کے علاوہ یہ اور عرش کرسی ہوتا دنیا میں بی جے پی کو چھوڑ کر آدمی کانگریس میں بنا لیتا ہے کانگریس کو چھوڑ کر کسی اور پارٹی میں بنا لیتا ہے وہ پارٹی کو چھوڑ کر کوئی آزاد امیدوار کے دامن میں بنا لیتا ہے بھاگنے والے بھگوڑو روزہ چھوڑنے والے حرام خورو خدا کے نافرمانو نبی کے نا فرمانو خدا کی جنت کو چھوڑو گے جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا عرض کے سائے کو چھوڑو گے جہنم کے بھڑکتے ہوئے شولوں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا مسجد سے بھاگو گے عذاب قبر کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا نہ تمہاری چورو پناہ دے گی نہ تمہاری اولاد پناہ دے گی تو نہ تمہارے بھائی بہن پنا دیں گے نہ تمہارا مال کام آئے گا نہ تمہاری دولت کام آئے گی نہ تمہارے مکان نہ تمہارے جائیداد کام آئیں گے بھاگ رہے ہو جہنم کی طرف بھاگ رہے ہو خدا کے عذاب کی طرف بھاگ رہے ہو خدا کی نافرمانی کی طرف تم مسجد سے بھاگ کر کوئی اور محل نہیں ہے مسجد سے بھاگ کر تراوی سے بھاگ کر بیان سے بھاگ کر جمعہ سے بھاگ کر نمازوں سے بھاگ کر جورو کی آنچل میں پناہ نہیں لے پاؤ گے یہ جورو تمہیں جہنم میں ڈھکیل دے گی یہ بیوی تمہیں قیامت کے دن پہچاننے سے انکار کر دے گی یہ اولاد تمہیں اپنا ماننے سے انکار کر دے گی یہ خادی یہ نوکر تمہیں اپنا مالک ماننے سے انکار کر دیں گے بھاگنے والے بگوڑو کہاں تک بھاگو گے کب تک بھاگو گے اور کس کے دامن میں جا کر پنا لو گے انا انینا ایا بہب تم انا ایسا بہب میرا اللہ کہتا ہے بھاگو بھاگو لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے اور ہم تمہارے ساتھ حساب و کتاب کرنے والے ہیں دن سارے اللہ کے بنائے ہوئے مہنے سارے اللہ کے بنائے ہوئے لیکن ان مہینوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک کو سید الشہور یعنی مہنوں کا سردار قرار دیا اور علماء نے بیان کیا کہ رمضان المبارک کے اندر بھی دو اشرے گزر جانے کے بعد جو آخری اشرہ آتا ہے جہنم سے کلاسی کا اشرا یہ اشرا ان رمضان کے مبارک دنوں میں بڑی اہمیت رکھتا ہے بڑی فضیلت رکھتا ہے بڑی فوقیت رکھتا ہے علماء نے کہا سارے بارہ مہینوں میں رمضان کا مہینہ سردار اور رمضان کے تیس دنوں کے اندر آخری دس دن ان جو ہے تیس دنوں کے سردار تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سال کے بارہ مہینوں میں اب مغرب میں جو ہم اشرے میں داخل ہو رہے ہیں اور جن ساتوں میں اور جن مبارک گڑیوں میں داخل ہو رہے ہیں یہ دس دن کائنات میں اور دنیا کے بارہ مہینوں میں بڑے قیمتی دن اور بڑے متورک دن بھگوڑوں کے لیے موقع ہے داڑھی مڈانے والوں کے لیے موقع ہے عورتوں کو رنڈی بنانے والوں کے لیے موقع ہے عید کے لیے بازاروں کی رونق بڑھانے سے بہتر ہے کہ راتوں کی تلاش کرے اپنے توبہ کے دروازے کو کھٹکھٹائے اللہ کو منوا لے اللہ کو راضی کر لے عید تو اس دن ہوگی جس دن کلیمے کے ساتھ موت آئے گی عید اس دن ہوگی جس دن سجدے کی حالت میں موت آئے گی عید اس دن ہوگی کہ جب رب کائنات ہماری روح نکلتے ہوئے ملک الموت کو کہے یا ائیا تو المطمئنہ نفس المطمع علم الا رب گراضی فی عبادی وٹخلی جنتی جب ہم مرتے وقت اپنے کانوں سے یہ بشارت سن اے نف سے مطمئنہ اپنے رب کی طرف تو لوٹ کر آ ہنسی خوشی آ اور ہمارے نیک بندے دیکھ تیرا انتظار کر رہے ہیں دیکھ حضرت حمزہ دیکھ حضرت صدیق دیکھ حضرت عمر فاروق دیکھ سوا لاکھ صحابہ تیری روح سے ملنے کے لیے بےتاب ہیں وٹ کلی کی وادی نہیں تو اور آگے بڑھنا چاہتا ہے ود جنتی مسلمانوں وہ کیا عید ہے کہ جس دن نبی کی نافرمانی کی جائے وہ کیا عید ہے جس دن اسلام کی سنتوں کو قتل کر دیا جائے وہ کیا عید ہے جس دن نبی کے دل کو کچلا جائے وہ کیا عید ہے کہ جس دن نبی کے آنکھ کے اندر سلا گرم کر کر چبوئی جائے کیا نبی نماز کے چھوڑنے سے دل دکھ نہیں ہوتا دکھی نہیں ہوتا کیا نبی جب دیکھیں گے کہ میری امت کی وہ بیٹیاں جن کے لیے میں رات کو تڑپتا تھا جن کے لیے میں رات کو مچلتا تھا جس کے لیے میں نے پیٹ پر پتھر باندھے اور جس کے لیے بدر کماری کا پیش آیا جس کے لیے میں نے اپنی بیٹی زینب کی قربانی دی آج رنڈیوں کے کپڑے پہن کر غیر محرموں سے مسافہ کر رہے ہیں غیر محرموں سے گلے مل رہے ہیں غیروں کے پیر پڑ رہے ہیں لال پیلا پانی اتار رہے ہیں یقیناً نبی کی آنکھ پھوڑی جائے میرے آقا میرے محبوب کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی کہ اس دن پارکوں میں سنیما گھروں میں تفریح گاہوں میں امت کی بیٹیوں کی یہ کیفیت دے کر میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے محبوب کو تکلیف دینے کا دن عید کا دن نہیں ہے ماتم کا دن ہے ہمارے عید کا دن ہماری موت کا دن جب ہم سنیں یا تو ہم نفس المطنع الا ربیلا رضیا فت کو لی تھی عبادی وقت جنتی جس دن ہم حضرت حمزہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں حضرت بلال کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں اور جس دن ہم اوروں کا دیدار کریں جس دن ہم جنت کے علمان کا ہم دیدار کریں اور جنت کی حور بےتاب ہو کر آسمان دنیا میں آ کر کہے اے نوجوان گندی دنیا کو چھوڑ دے کب تیری روح سے میری ملاقات ہونے والی ہے کب تیری جان سے میرا ملاپ ہونے والا ہے تیری ذات سے میرا نکاح ہونے والا ہے اللہ نے میری منگنی تیرے ساتھ کر دی مسلمانوں یہ دن عید کا دن ہے آج بڑے افسوس کی بات رمضان کا یہ قیمتی اشرا جس میں اعتکاف کر کر بندہ دنیا سے کٹ کر جوڑوں کی غلامی سے کٹ کر اولاد کی محبت سے کٹ کر کاروبار سے کٹ کر اللہ کے دربار کا کتا بن کر اللہ کے دربار کی رسی خدی کی رسی اپنے گلے میں ڈال کر اقرار کرتا ہے مولا کہ دیکھ آج یہ فقیر تیرے در پر پڑا ہے مولا آج یہ فقیر تیرے دربار میں آ چکا ہے آج یہ اقرار کرتا ہے کہ یوم می پیر من اخی وہ امی ہی و وتی ہی آج اقرار کرتا ہے قیامت کے دن جیسے بیوی شوہر سے بھاگے گی شوہر بیوی سے بھاگے گا بھائی بہنا سے بہنا بھائی سے اور دوست دوست سے رب کریم ٹوٹ چکا ہے یہ بندہ رب کریم ٹوٹ چکا ہے یہ بندہ یہ اقرار کرتا ہے رب کریم کہ تیرے دربار کے علاوہ کوئی اور معافی دینے والا نہیں ہے تیرے دربار کے علاوہ کوئی اور مصیبت کو دور کرنے والا نہیں ہے تیرے دربار کے علاوہ اور کوئی پریشانیاں دور کرنے والا نہیں ہے امن جیب المسترہ اضا دعا ہو وہ شپ سور و الارض اے رب تو نے کہا تھا کہ کون ہے جو پریشان حال کی دعا کو قبول کرتا ہے ہاں دیکھ میں تجھے مان چکا ہوں میں تجھے جان چکا ہوں کہ تو پریشان حال کی دعا قبول کرنے والا رب کریم گھر سے ٹوٹ کر مکان سے ٹوٹ کر کاروبار سے ٹوٹ کر تیرے گھر کی کھوٹی سے ہم نے اپنے ناتا جوڑ لیا ہے ہم اعتکاف کے اندر بیٹھ گئے ہیں خوش نصیب ہے وہ نوجوان خوش نصیب ہے وہ مسلمان خوش نصیب ہے وہ چار مہینے لگانے والے وہ سال لگانے والے جو نبی کے کہنے پر اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ گئے نبی کے کہنے پر امام الانبیاء کے کہنے پر اس سنت موت ادا ادا کرنے کے لیے وہ آ کر اللہ کے گھر میں جڑ گئے اگر دنیا کے کسی بادشاہ کے گھر پر احتجاج کرنے کے لیے لوگ بیٹھ جائیں جم گھٹا لگا کر بیٹھ جائے کہ ہمارے منوا ہمارے مطالبات کو تمہیں دیکھنا پڑے گا ہمارے مطالبات کو منظور کرنا پڑے گا ایک گھنٹہ دو گھنٹہ ایک دن دو دن وہ رب کریموں کا کریم ہے وہ رب سخیوں کا سخی ہے وہ کو اس نے پیدا کیا آقا کو اس نے پیدا کیا پیغمبروں کی جد و سخاوت کو اس نے پیدا کیا آقا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے تیز دھار اور موسلا دار برسات کے پانی کے قطروں سے زیادہ امرے رحمت سے زیادہ برسنے والے بادل سے زیادہ آپ سخاوت کرنے والے تھے اے میرے مولا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق ہے اے میرے اللہ تو حاکم تائی جیسے کروڑوں اور لاکھوں انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے عثمان غنی کے اندر سخاوت کا جذبہ تو نے دیا صدیق و فاروق کے اندر خدا کے راستے میں مر مٹنے کا جذبہ تو نے دیا تیرے گھر کے اندر کوئی گنہگار بندہ بیٹھ جاتا ہے دنیا سے کٹ کر کہ اب میرا کوئی نہیں ہے میرا کوئی ماما نہیں ہے میرا کوئی مل جا نہیں ہے اے رب تو نے کہا تھا کہ دوڑ کر آنے والوں کے ساتھ تو چل کر آتا ہے چل کر آنے والوں کے ساتھ تو اپنے قدم کو بڑھاتا ہے اور ایک قدم بڑھانے والے کے ساتھ تو دس قدم بڑھاتا ہے اور تو سینے کو لگا لیتا ہے اور اس کی آنکھ ہے روشنی تیری ہے زبان اس کی ہے کلام تیرا ہے قدم اس کا ہے چلن تیرا ہے ہاتھ اس کا ہے پکڑ تیری ہے اے رب یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر ایک بندے فقیر تیرے سر میں آ کر اپنی محتاجگی کا یا یوہن الناس انتم الفقراء الى اللہ اے لوگوں تم تمام کے تمام فقیر ہو ہاں ہم فقیر ہیں ہم محتاج ہیں ہم بےکس ہیں ہم مجبور ہیں ہم مظلوم ہیں ہم ستائے ہوئے ہیں ہم تیرے کلیمے کے پڑھنے والے زمین والے آسمان والے یہودی عیسائی کافر مشرق اپنے پرائے مولا سب کچھ دشمن ہو چکے ہیں کوئی ہمیں امید کی کرن کوئی ہمیں روشنی نظر نہیں آ رہی ہے اے رب کریم اس کے دربار میں اگر کوئی دس دنوں کے لیے بیٹھ جائے اور کہے ہم تیرا درد چھوڑ کر نہیں جائیں گے جب تک کہ تمہیں ہمیں جنت کا پروانہ نہ دے دے جب تک کہ ہمیں تو جہنم سے عناصی کا پروانہ نہ دے دے جب تک کہ تو ہمیں اپنے دامن رحمت میں نہ لے لے مسلمانوں آج اثر کے بعد اور مغرب سے پہلے ہمارے فیصلے کا دن ہے پولیس اگر شک اور ڈوٹ کی بنیاد پر کسی کو پکڑ کر لے جاتی ہے پندرہ بیس دنوں تک بھیڑ و چمار کافی و مشرق چور ڈکیت ضنا کرنے والے بدماش وہیں پر پیشاب کرتے ہیں وہیں پر بہانا کرتے ہیں اسی لاکت کے اندر جہاں مچھر آتے ہیں جہاں کھٹمل آتے ہیں اٹھتے بیٹھتے جوتے پڑتے ہیں مسلمانوں مجبوری کی شکل میں جا کر لاکپ کے اندر پندرہ پندرہ بیس دن تک بھیڑوں چماروں کے جوتے کھا کر تم بیس بیس دن تک ان کی تعریف کر کر ان کے سامنے نمستے کر کر ہاتھ جوڑ کر ان کے پیر پڑھ کر کے پیاسے رہ کر اور کافی لوگ مشری کو چوروں اچکوں کے درمیان اگر وہ ڈاؤٹ کیس پر پکڑ لے شبہ کی بنیاد پر پکڑ لے چوری آپ نے نہیں کی ڈکیت آپ نے نہیں کیا آپ نے غلطی سے چوری کا موبائل لے لیا غلطی سے آپ نے چوری کا کپڑا لے لیا دس دس دن بارہ بارہ مہینوں آپ کو لاکت کے اندر ہتھیار کے جوتے کھانے پڑیں گے کنکر پیدا کر دیا پیٹ میں درد ہو گیا ربے کائن ربد رب قادر مطلق رب جبار اور جو ہے وہ تمہیں ہاسپٹل میں ڈال دے گا پیر کے اندر پٹی باندھ دے گا کہے گا یہیں پر پیشاب کرو یہیں پر پاخانہ کرو مسلمانوں کیا جا کر کبھی تم جو ہے ایک بورنگ ہاسپٹل ہے وکٹوریا ہاسپٹل ہے نمہانس ہاسپٹل ہے ایک وزٹ کرو ایک چکر لگاؤ کہو نہیں نہیں ہم اپنی مرضی سے مولا تیرے گھر میں تیری رحمتیں بٹورتے ہوئے تیرے عرش کے سائے کا مزہ لیتے ہوئے تیری نبی کے حوضے کوثر کی جام کی لذت کو اپنا شہری افطاری کی لذت کو حاصل کرتے ہوئے اور راتوں میں تیرے دربار میں آہے کرتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہاتے ہوئے نہیں رب کائنات ہم لاکت میں وقت نہیں گزاریں گے ہاسپٹلوں میں وقت نہیں گزاریں گے برننگ وارڈ میں جہاں راتوں میں چیخیں نکلتی ہیں وہاں وقت نہیں گزاریں گے مسلمانوں بڑا قیمتی اشرا ہے بڑا قیمتی وقت ہے نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں میرے گھر کا کیا ہوگا میرے دکان کا کیا ہوگا میرے کاروبار کا کیا ہوگا میری عید کا کیا ہوگا نہیں جب آپ کو پولیس پکڑ کر لے جائے گی گھر کون چلا رہا تھا جب آپ ہاسپٹل میں جاؤ دیکھو تمہارے جیسے ہزاروں لوگ ہاسپٹل کی جو ہے بڈوں سے باندھے پڑے ہوئے ہیں کھانا ہے کھا نہیں سکتے پانی ہے پی نہیں سکتے ڈاکٹر نے کہا خبردار پانی پیو گے تمہاری کڈنی پرابلم ہو سکتا ہے خبردار تمہارا ڈائلسس کیا جا رہا ہے خبردار تمہاری سرجری کی جا رہی ہے خبردار تم کھٹا نہیں کھا سکتے میٹھا نہیں کھا سکتے نوجوانوں آؤ اللہ کا گھر تمہیں بلا رہا ہے اللہ کا حرم تمہیں بلا رہا ہے اللہ کے عرش کا سایہ تمہیں بلا رہا ہے چھوڑو چھوڑو یہ جورو کا دامن تمہیں پناہ نہیں دے گا یہ اولاد کی محبت تمہیں پناہ نہیں دے گی نہ پالنے والا اللہ ہے روزی دینے والا اللہ ہے یہ خیال جو کر رہے ہو میرا کارخانہ والا کیا کہے گا میرا اونر کیا کہے گا میرا باس کیا کہے گا باسوں کا باس تمہیں بلا رہا ہے اونروں کا اونر تمہیں بلا رہا ہے احکم الحاکمین تمہیں بلا رہا ہے وہ ہر کسی کو اپنے گھر میں آنے آنے نہیں دیتا جس سے وہ محبت کرتا ہے جس کو وہ اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیتا ہے وہی اس گھر میں داخل ہوتا ہے ورنہ وہ کہتا ہے اے کمی میں تو شراب خانے میں زندگی گزار تو لاکت میں زندگی گزار تو پولیس تھانوں کے چکر لگا تو ملٹری ہاسپٹلوں کے چکر لگا تو ہاسپٹلوں کے چکر لگا اے رب ہم نہیں ہم ہاسپٹلوں کے چکر لگانا نہیں چاہتے اے رب ہم لاکپوں میں سڑنا نہیں چاہتے اے رب ہم اقرار کرتے ہیں کہ بیوی ہمیں پنا نہیں دے سکتی اولاد ہمیں پنا نہیں دے سکتی ہم مانتے ہیں اے رب تیرے دربار کے علاوہ اور کوئی دربار نہیں تو نے اپنے محبوب سے کہلوایا تھا کہ دنیا میں بدترین جگہ بازار کی ہے اے رب ہم بازاروں میں رنڈیوں کو لے کر پھرنے والوں کو کتے سور سے اور ان کے پاخانوں سے بدتر نگاہ سے دیکھتے ہیں افزائی کرنے والے اے رب تو نے کہا تھا کہ کائنات میں بری جگہ بازار کی جگہ ہے اے رب تو نے اپنے محبوب سے کہلوایا تھا کہ کائنات میں سب سے بہترین جگہ میری مسجدیں ہیں ہاں ہم تیری مسجد کی طرف آ رہے ہیں ہم تیری مسجدوں کی طرف قدم رکھ رہے ہیں تو ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے ہم کہتے ہیں اللہ اب بابا رحمت اے رب کائنات ہمارے لیے تو رحمت کے دروازے کھول دے ہاں ہم تیرے کھوٹے سے باندھنا بندنا چاہتے ہیں اے رب تو نے کہا تھا بخال ربدونی استجیب لکم اے لوگوں تم دعا کرو میری دعا کو ہم تب تمہاری دعا کو قبول کریں گے ہاں ہاں ہم تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا چکے ہیں اب اب یہ امت بےکش ہو چکی ہے اب یہ امت پٹ رہی ہے یہ امت کا نوجوان بہتے پانی میں پنکے اور کاڑی سے بے وقت ہو چکا ہے اے رب اعتکاب کی حالت میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اس امت کے نوجوان کو سلطان صلاح الدین ایوبی بنا دے اس امت کے نوجوان کو ٹیپو کی طاقت دے دے اس امت کے نوجوان کو تو خالد سیف اللہ کی طاقت دے دے اس امت کے نوجوان میں عمر کی جمع مردی دے دے اس امت کے نوجوان میں صدیق کی صداقت دے دے اس امت کے نوجوان میں عثمان کی سخاوت دے دے اس امت کے نوجوان میں علی کا علم دے دے اس امت کے نوجوان میں عورتوں میں خطیجہ کی حیا دے دے اس امت کے نوجوان میں بی بی فاطمہ عورتوں میں بی بی فاطمہ کی قناعت دے دے ہاں اے رب ہم آ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں ہمارے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھلے رکھنا اے اللہ جس کو تو چاہتا ہے اپنے در سے نکال دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے بازاروں کی رونق بنا دیتا ہے بازاروں کا کچرا بازاروں کا گوبر بنا دیتا ہے اے رب ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تیرا اور قیامت تک موت تک ہم تیرے اس احسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ تو نے ہمیں اپنے گھر کے لائق سمجھا تو نے ہمیں اعتکاب کے لائق سمجھا نوجوانوں تم نے کا کوئی نفس باقی نہیں رہنا چاہیے تم میں کا کوئی فرق باقی نہیں رہنا چاہیے اللہ اپنا دسترخوان بچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روحانیت کے ساتھ اس دسترخوان کے اندر بیٹھ کر ہماری اللہ کا سنتو میں شامل ہو رہے ہیں ہمارے شہری میں اللہ عصوم و غزل کہہ کر شامل ہو رہے ہیں کیا بلال حبشی کے دسترخوان میں کیا آخا کے دسترخوان میں کیا اللہ کے بچا ہوئے اللہ کے در کے دسترخوان میں تم چننا نہیں چاہو گے اللہ کی نعمتوں کو آؤ آج دسترخوان بچ رہا ہے آؤ اللہ کے دربار کے دروازے کھل رہے ہیں مر نہیں جاؤ گے مرو گے احتکاب کی حالت میں مرو گے مرو گے اللہ کے گھر میں مرو گے ایسی موت پر ہزاروں زندگیاں قربان اگر یہ موت تمہیں آ رہی ہے مجھے دے سکتے ہو تو دنیا اور زمین و آسمان کے خزانے لے لو دے دو میں موت کا خریدار ہوں دے دو ہمارے احباب اس موت کو جو اللہ کے گھر میں روزے کی حالت میں احتکاب کی حالت میں تلاوت کی حالت میں ذکر کی حالت میں دعا کی حالت میں راتوں میں شب قدر کی تلاش کی حالت میں آتی ہو دو دو میں زمین کے خزانے تمہیں دے دوں گا آسمان کی نعمتیں تمہیں دے دوں گا یہ موت اگر ٹرانسفر ہو سکتی ہے اس موت کا متبادل مل سکتا ہے میری میرے آن اولاد کی زندگیاں لے لو اور یہ موت مجھے دے دو نہیں ہمیں موت سے بھی ڈر نہیں ہم تو اس ڈر پر مرنا چاہتے ہیں اس ڈر پر لٹنا چاہتے ہیں یہ اشرا بازاروں کا کچرا بننے کے لیے نہیں یہ اشرا گٹر کا پاخانہ بننے کے لیے نہیں یہ اشرا سارے سال کے بارہ مہینوں کا سردار ہے احتکاب کا اشرا ہے تاپ راتوں کا اشرا ہے یہ اشرا شب قدر کا اشرا ہے یہ اشرا وہ ہے کہ حدیث میں علماء نے فرمایا آقا کی روایتوں کے حوالے سے کہ جتنا اللہ تبارک تعالیٰ سال بھر جہنم سے لوگوں کو نکالتے ہیں رمضان کے پہلے دو اشروں میں نکالتے ہیں اور جتنا رمضان کے پہلے دو اشروں میں نکالتے ہیں رب کائنات رمضان کے آخری اشرے میں نکالتے ہیں اور جتنا رب کائنات رمضان کے آخری اشرے میں نکالتے ہیں اتنا اللہ عید کی رات کو نکالتے ہیں عید کی رات کو نکالتے ہیں اے رب ان نکالنے والوں میں ہمیں بھی لے لے اے رب ان جہنم سے نکالنے والوں میں ہمیں بھی لے لے تیرے خزانے میں کبھی نہیں ہے اے اللہ جنت میں کبھی نہیں ہم بکاری ہے بولا ہم وہ ہے بولا اے اللہ ہم تیرے در کے لائق نہیں آدمی دا انسان کو اپنے محل میں نہیں بلاتا بادشاہ فقیر کو اپنے در میں نہیں بلاتا بولا تو کیسا رحیم ہے تو کیسا قریب ہے تو کیسا سخی ہے کہ ہمارے پاس کفر کی گندگی ہے ہمارے پاس باسیت کی ہمارے پاس شیطانیت کی ہمارے پاس بدت کی ہمارے پاس ضلالت کی ہمارے خون کے اندر حرام کا خون ہمارے قدم کے اندر جہاں کا لہو پھر بھی تو کہتا ہے پھر بھی تو بلاتا ہے کہ بندو آ جاؤ میرے گھر کے گھر میں میرے گھر میں مہمان بن جاؤ کتنا بد نصیب ہے وہ مسلمان جو اللہ کا مہمان بننے سے رہ جائے اللہ کے گھر میں جانے سے رہ جائے اور جس نے اعتکاف کو نہیں پہچانا جس نے رمضان کو نہیں پہچانا جس نے رمضان کے آخری اشرے کی ساتوں کو نہیں پہچانا میرے اللہ کی قسم اس نے کچھ بھی نہیں جانا آج اثر کے بعد مغرب سے پہلے وہ قیمتی ساتھ ہیں وہ قیمتی اوقات ہمارے حق میں آنے والے ہیں اگر آپ نے عید کے لیے کپڑا نہیں خریدا کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے عید بغیر کپڑوں کے پرانے کپڑوں میں اور دھلے ہوئے کپڑوں میں ہو سکتی ہے میرے محبوب کے گھر میں عید پھٹے پرانے پیون لگے کپڑوں کے اندر ہوئی مدینے کی عید پرانے کپڑوں میں ہوئی مکے کی عید پرانے کپڑوں میں ہوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی عید کھا کر ہوئی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے گھر عید بی بی پادمہ جو جنتی عورتوں کے سردار ہیں نبی کی صاحبزادی ہے نبی کے لفظ نظر ہیں نورے جگر ہیں لگتے جگر اور نور نظر ہیں ان کے گھر میں عید روٹی کے سو کے کپڑوں کے ساتھ عید منانا مسلمانوں اس کے لیے تم نے پیدا کیے گئے آج آخری اشرے میں بازاروں کی رونق تو بڑھتی ہے مسجدوں کی رونق گھٹ رہی ہے تراوی میں تمہاری تعداد کو کم دیکھ کر مجھ جیسے گنہ کار کا دل روتا ہے فرشتے کتنے بدعا نہیں کرتے ہوں گے اللہ کی رحمت تمہیں کتنی کوشتی نہیں ہوگی کہ آخر تم بھاگ کر کہاں جا رہے ہو خدا کی رحمت کو چھوڑ کر بھاگو گے کہاں خدا کے در کو چھوڑ کر بھاگو گے کہاں کل تمہاری بیوی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوگی کل تمہارا بچہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوگا ڈاکٹر کہے گا یہ کچھ گھنٹوں کا مہمان ہے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے تم اپنے بھگوان کو کچھ سنا دینا کچھ اپنے دیوی دیوتاؤں کو کچھ کہہ لینا اس وقت میں اللہ کا گھر یاد آتا ہے اس وقت تمہیں امام اور مسلح اور نمبر محراب یاد آتا ہے اور چٹھی دے کر بھیجتے ہو کہ حضرت ہماری بیوی کو دنیا کے ڈاکٹروں نے ٹائم دے دیا ہے وہ ٹائم دینے سے پہلے آج تم اللہ کے دربار میں آ جاؤ اللہ کے دربار کے مہمان بن جاؤ تمہارا مقام اللہ کے یہاں یہ ہوگا کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے آسمان کے فرشتے تمہیں ایسے دیکھیں گے جیسے دنیا والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں کچھ نصیب ہے وہ جو دنیا سے کٹ کر خدا کا ہو گیا ابھی جن کے روزے چھٹے ابھی جنہوں نے داڑیاں مڑی ابھی جن کے گھر میں ٹیمیاں چل رہی تھیں کچھ ساتیں کچھ لمحے باقی ہیں رمضان المبارک کا وہ آخری اشرا جس میں رب کائنات کروڑوں لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچانے کا فیصلہ کرنے والے ہیں اے جہنم کے لہو پینے والے جہنم کی آگ معمولی نہیں ہے جہنم کا لہو معمولی نہیں ہے جہنم کے انگارے معمولی نہیں ہے کہاں بھاگتا ہے کیا ملے گا نہیں جو تو سمجھ رہا ہے دیکھ لیں گے کس نے دیکھا جہنم کو میرے اللہ کی قسم میرے رب کی قسم تم نہیں برداشت کر پائے گا جہنم کی آنکھ کو تم نہیں برداشت کر پائے گا جہنم کے لہو کو جہنم کے رسلیم کو میرے رب نے میرے محبوب کے ذریعے سے کہلوایا کہ جہنم کا اتنا انگارہ جتنے انگارے کو سوئی کے ناکے میں داخل کیا جا سکتا ہے سوئی کے ناکے میں تاغا بھی دن کے اجالے میں ایک تیز روشنی والا آسانی سے داخل نہیں کر سکتا جہنم کا اتنا ذرہ انگارا جسے سوئی کے ناکے میں داخل کیا جا سکتا ہے اگر وہ دنیا کے کسی کنارے کے اندر اس کو رکھ دیا جائے میرے آقا نے فرمایا سات زمین اور سات آسمان جل کر خاک ہو جائیں گے ایسے بھڑکتے ہوئے شولوں میں ایسے بھڑکتی ہوئی آنکھ میں تو جانے کے لیے تیار ہے تیرے سینے میں دل ہے کیا سمجھ رکھا ہے تو اللہ کے گھر سے بھاگ کر فراوی سے بھاگ کر وزیر سے بھاگ کر اور جہنم کے لہو کو جہنم کے رسکیم کو علماء نے لکھا حدیث کے حوالوں سے بیان کیا کہ اگر جہنم کے لہو کو اور جہنم کے رسکین کو دنیا کے کسی پہاڑ پر ایک چمچ ڈال دیا جائے اس کی حرارت اور اس کی گرمی سے ساری زمین پگھل جائے گی کیا تیرا جسم اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس جسکین کو اپنے پیٹ پیٹ کے اندر داخل کر سکے تو ایک موم بتی جلانا اپنی انگلی کو اس جلتی ہوئی موم بتی پر رکھ کر پوچھنا اے نف اے جو روکے غلام اے دنیا کے پجاری ایک جلدی ہوئی موم بتی پر تو ایک منٹ سے اوپر اپنی انگلی ساٹھ سیکنڈ تیس سیکنڈ سے اوپر اپنی انگلی نہیں رکھ سکتا اور یہ وہ آگ ہے جسے ستر مرتبہ رحمت کے پانی سے بجا کر دنیا میں بیٹی گئی اور جب ستر مرتبہ رحمت کا پانی ہٹا دیا جائے گا اس آگ کا ٹیمپریچر کیا ہوگا اس آگ کا بڑکاؤ کیا ہوگا کیا ملا تجھے داڑھی مٹا کر کیا ملا تجھے اللہ کے گھر کو چھوڑ کر کیا ملا تجھے فرشتوں کی بدوا لے کر کیا ملا تجھے جبرائیل کی بدوا لے کر کیا تو علماء نے نہیں کہا کہ جہاں پیپر پر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین دوسری سیڑھی پر چڑھے ہم آپ نے فرمایا آمین تیسری سیڑھی ختم ہوا نماز ختم ہوئی صاحبہ نے پوچھا آج خلاف معمول آپ سیڑھیوں پر قدم رکھتے جاتے تھے آمین کہتے جاتے تھے سن لے مسلمان سن لے جو دنیا کا کتا ہے دنیا کا پجاری ہے عید کے پیچھے نہ پڑ کپڑوں کے پیچھے نہ پڑ مرے گا یہ کپڑے پھاڑ کر تیرے جسم سے نکال کر قبل پیدا کیا جائے گا یہ راڈو واچ نکال دی جائے گی یہ گلے کے سونے کی چھ یہ ہاتھ کی چاندی کی زنجیر کاٹ کر نکال دی جائے گی یہ انگوٹھا نکال دی جائیں گے بامبئی میں ممبر ایک علاقہ ہے سترہ سال کا نوجوان لڑکا ماں باپ نے کہا بیٹے ہم تیرے لیے عید کا کپڑا لائیں گے وہ نوجوان اپنی جس سے گیا اور بھیونٹی گیا اور جا کر وہ کپڑا خرید کر لایا راستے کے اندر لوکل اسٹیشن میں ٹرین میں سوار ہونا تھا پٹری اس نے بجائے اوپر سے کراس کرنے کے پٹری کو کراس کیا اچانک دھیمی رفتار سے لوکل ٹرین آئی اور اس کو کچل دیا باپ وہاں سے کئی کلومیٹر دور تھا باپ کو اطلاع ہوئی کہ تمہارا بیٹا پٹریوں میں آ کر کٹ گیا ہے تو باپ نے ایک آہ بھری کہا میرے بیٹے کو میں نے منع کیا تھا کہ عید کا کپڑا ہم لائیں گے ہائے عید کا کپڑا تو خرید چکا لیکن مقدر نے اسے کفن پہنا دیا پتا نہیں کہ ہمارے جسموں پر کون سا کپڑا کسنے والا ہے کون سا کپڑا لگنے والا ہے کتنوں نے عید کے کپڑے بنائے لیکن رب نے انہیں کفن پہنا دیا کتنوں نے سوچا کہ سسرال میں عید کریں گے ماں باپ پہ عید کریں گے اور اللہ نے کہا نہیں تمہاری عید منو تلے مٹی کمر کے اندر تمہاری عید ہوگی تمہاری عید قبرستان میں ہوگی تمہاری عید بحرانوں میں ہوگی میرے محبوب نے آمین کہا صحابہ کرام نے پوچھا آپ آمین کس بات پر کہہ رہے تھے لوٹ جا لوٹ جا بے نوازی لوگ جا توبہ کر لے داڑھی بڑھانے والے بھائی ہاتھ جوڑ کر کے رکھ دیکھ میری بات تجھے خبر میں جا کر یاد آئے گی میری بات تجھے پیشر میں جا کر یاد آئے گی میری بات تجھے تلسی رات پر کٹ رہا ہوگا اس وقت یاد آئے گی میری بات تجھے جب بابر ریان بلائے گا ہزاروں روزے داروں کو ہزاروں تراوی پڑھنے والوں کو لاکھوں احتکاب کرنے والوں کو رمضان کا اقرام احترام کرنے والوں کو تو دوڑنا چاہے گا تیرے پیروں پر بیڑیاں لگ جائیں گی اور تجھے فرشتے ذلت کے ساتھ جہنم کی طرف ہانک کر کوڑے مار کر لے جائیں گے میری قرآن تجھے بلا رہا تھا حیال حیال البلا کہہ کر میرا بلال تجھے بلا رہا تھا میری تراوی اور میرا افطار اور میری شہری تجھے بلا رہی تھی دنیا کا کتا بن کر عید عید عید عید کہہ کر تو دنیا کا کتا بنا ہوا تھا تو ہر قسم کے میوے ہر قسم کے پیٹ کی پوجا کے اندر لگا ہوا تھا کاش تو میرے بلال کی پکار کو سن لیتا کاش تم میرے قرآن کی فریاد کو سن لیتا کاش میرے میناروں سے سدائی نکلنے والی سداؤں کی سداؤں کو سن لیتا تو آج تیری نوبت یہ نہ آتی سن لے میرے بھائی سن لے قیامت کے دن جہنم کی طرف آگے جانے سے پہلے قیامت کے دن زلیل اور رسوا ہونے سے پہلے قیامت کے دن جہنم کا لہو اور پیک کا فیصلہ ہونے سے پہلے سن لے آقا ممبر پر چڑھے فرمایا صحابہ کرام نے پوچھا میں پوچھا فرمایا جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آخا نے فرمایا تباہ ہو جائے برباد ہو جائے وہ کہ جس کے ماں باپ زندہ ہو اور انہوں نے مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کیا ہو دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تباہ ہو جائے برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا نام نامی پیش کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا امین نے تباہ ہو جائے برباد ہو جائے جس نے رمضان کی ساتوں کو پایا جس نے رمضان کی گھڑیوں کو پایا اور پھر جنت کا فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہوا اور جنت کا رحمت کا پروانہ اسے نہیں ملا میں نے کہا آمین تیرے در پر کوئی فقیر آئے تو کھانا کھانے میں مصروف تھا تو میاج دیکھنے میں مصروف تھا میاج کے آخری اوور تھے چھ بال تھے بارہ رن تھے ہر بال قیمتی تھا ہر رن قیمتی تھا ہر وکٹ اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی تھی تیری نگاہیں اپنی محبوب لاڑی پر ٹکی ہوئی تھی اچانک ایک فقیر نے ایک ساحل نے بل کالنگ جو ہے بالکل کو گنڈی کو دبایا اور دروازے کو کٹایا تو نے کہا کون کہا اللہ کے نام پر روٹی دے دو تو نے گالی دے دی نکل خبیز کہیں کہ میں سنیما دیکھ رہا ہوں میں میاض دیکھ رہا ہوں میری محبوبہ سے بات کر رہا ہوں گالی دے دی فقیر نے کہا بابا خدا تجھے دیکھ لے گا خدا تجھے کما کر دے گا خدا تجھے میرا جیسا دو روٹی کے ٹکڑوں کا محتاج بنے گا یہ آخری اوور کے آخری لمحوں کو دیکھنے والا جس کا ہر رنگ قیمتی جس کا ہر وکٹ قیمتی جس کا ہر جو ہے بال قیمتی اب وہ کہتا ہے نہ بابا تم مجھے دعا نہ دینا تو ایک روٹی دینے کے بجائے بچے کو کہتا ہے کہ دو روٹی دے دے دس روپے دینے کے بجائے سو روپے دے دے وہ بابا داڑی مڈا تھا وہ بابا گاجا مارنے والا تھا وہ بابا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا تھا وہ بابا زنا کرنے والا تھا کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ ولی بھی تھا یا گانجا مار تھا وہ مومن بھی تھا یا کافر تھا لیکن یہ ڈر جاتا ہے کہ اس کی بدوا میرے گھرانے والوں کو نہ لگ جائے اے لوگوں رو راستے میں چلنے والے فقیروں کی بدوا سے ڈرنے والوں کیا جبرائیل کو معمولی سمجھ رکھا ہے کیا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے تاریخ کی سرزمین کے اندر پتھر کھا کر آپ نے بدعا نہیں کی بیٹی کے لاشے کو دیکھ کر آپ نے بدعا نہیں دی تین مہینے گھر میں چولہا نہ جلتے ہوئے دیکھ کر آپ نے دعا نہیں دی آپ کے راستے میں کاٹے ڈالتے دیکھ کر آپ نے بد دعا نہیں دی بلکہ کہا لا تشری والے اليوم اس انتم الطلقاء جاؤ تم تمام کے تمام آزاد ہو وہ نبی کو کیا بیتی ہوگی اس نبی پر کیا گزری ہوگی اس نبی نے اپنی پت کے بارے میں کیا سوچا ہوگا کہ جنہوں نے پتھر کھا کر پاخے دیکھ کر زینب لاش کو تڑپتا دیکھ کر اپنے حسین کا اپنے نوازے کا انجام کر بنا میں آنکھوں سے دکھائے جانے کے باوجود آپ نے صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا کہا کہ میرا امتی رمضان پائے اور مغفرت کا پروانہ حاصل نہ ہو اس نبی نے ممبر پر چڑھتے ہوئے جبرائیل کی بدعا پر آمین کہہ دیا وہ بدعا نکل چکی ہے ممبر رسول سے وہ بدعا جبرائیل کی زبان سے نکل چکی ہے وہ بدعا اس کے دو پر پھوٹ چکے ہیں اس کے دو رخ رخ نکل چکے ہیں ایک رخ آسمان کی طرف اللہ کے عرش کی طرف قبولیت کے لیے جا رہا ہے اس بدوا کا دوسرا تیر ان بے نمازیوں کی طرف ان داڑی منڈوں کی طرف ان بے جو ہے ان روزہ خوروں کی طرف ان دنیا کے کتوں کی طرف ان دنیا کے پجاریوں کی طرف ان مال کے پجاریوں کی طرف وہ تیر نکل چکا ہے مسلمانوں ہمارے پاس نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ دعا ہے نہ ذکر ہے نہ تلاوت ہے جو اس بدوا کو ڈھال بنا کر کر ہم اس بدوا کا ڈیفنس کر سکے مسلمانوں اب آخری اشرا ہے آخری اشرے کا اعتکاف ہے اب شب قدر کی تلاش ہے اب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے رب کو مدونی استریف لگو ہاں ہاں اے اللہ اب وہ نبی کی بدوا نکل چکی ہے وہ ممبر سے وہ صدا ازبر امین کی نکل چکی ہے مولا اس بدوا سے ہماری حفاظت کر لینا مسلمانوں اس بدوا سے بچنا چاہتے ہو دیکھو ابھی آخری اشرا ہے داڑھی رکھ لو نمازی بن بن جاؤ اسلامی لباس کو اپنا لو حرام کی روزی کو چھوڑ دو چٹ پنڈ کے کاروبار کو چھوڑ دو رشوت کو چھوڑ دو جوری کی غلامی کو چھوڑ دو اولاد کی محبت کی پوجا کو چھوڑ دو ٹی وی کے گانے ناچ گانے کو چھوڑ دو بڑا اچھا موقع ہے ورنہ اگر یہ نبی کی بدعا کا تیر تمہارے سینے پر چپ جائے گا چپ جائے گا میرے رب کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے والے عزت و جلالت کی قسم کابے کی رب رب کی قسم سوا لاکھ پیغمبروں کے جسموں میں روح ڈالنے والے اور ان کے سروں پر تاج نبوبت رکھنے والے رب کی قسم میں روزے کی حالت میں جمعہ کا دن بیس رمضان فتح مکہ کا دن میں قسم کھا کر کہتا ہوں نبی کی بدعا کا تیر جبریل امین کی بدعا کے کلمات اگر تمہارے سینے پر چپ گئے چپ گئے جو روح ہوگی لیکن تمہیں ساتھ نہیں دے گی اولاد ہوگی تمہاری وفادار نہیں بنے گی مال ہوگا لیکن تمہارے ساتھ تمہارا ساتھ چھوڑ چکا ہوگا خدا کا عذاب ہوگا اور تم ہوگے اور تم ہو خدا کا عذاب ہوگا پھر نہ کہنا کہ کی کم نظیر کیا تمہارے پاس کوئی ڈانے والا نہیں آیا تو کہنا کالو بنا کب جانا نظیر ہاں ڈانے والا ملا آیا تھا کتا کہنے والا سور کہنے والا جہنم کے لہو اور جہنم کے پیٹ سے ڈرانے والا کوئی مول بھی آیا تھا من میرے رسول پر بیٹھ کر وہ ہمیں گالیاں دے کر چلا گیا تم کل قیامت کے یہ گے انتیسویں پارے میں سورہ ملک کے پہلے رقو میں ہے کہ میرا رب تم سے پوچھے گا کہ میرے محبوب کی بدعا اور جبریل امین کے بدعا کے کلمات کا تذکرہ کیا تمہارے خدیب نے تمہیں نہیں سنایا تھا کیا تمہیں نہیں بتایا تھا کہ رمضان میں داڑھی منڈانے کا انجام رمضان میں انسانی شیطان بن جانے کا انجام رمضان میں اپنی عورتوں کو بازاروں میں لے جا کر غیروں سے ٹکر لینے کا انجام رمضان میں عورتوں کو رنڈیوں کا لباس پہنا کر کافی و چماروں کو اپنی عورتوں کے دیدار کرانے کا انجام کیا ہوتا ہے المیاتی کم نذیر یہ میرے رب کے کلام کی آیت ہے کہ میرا رب پوچھتا ہے کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا لوگوں تم کہنا کل قیامت کے لیے کالو گے بنا ہاں کیوں نہیں کچا انا نذیر آیا تھا کوئی ملا آیا تھا کوئی خدیب آیا تھا کوئی مولوی ہم داڑی منوں کو دھمکی دینے کے لیے ہم روزہ خوروں کو گالیاں دینے کے لیے ہاں ہاں رب کری سجا انا نذیر لیکن فقط دبنا و کلنا ماں نزل اللہ شعیب ہم نے جھٹلا دیا ملا کی بات کو ہم نے جٹلا دیا قرآن کی بات کو ہم نے جٹلا دیا ممبر سے نکلنے والی سدا کو ہم نے جٹلا دیا حرم سے نکلنے والی فریاد کو ہم نے جٹلا دیا گمبد خزرہ سے نکلنے والی ریکویسٹ اور درخواست کو فقط زبنا وکلنا ماں نزل اللہ منشی کیا دنیا میں اتنے لوگ داڑھی منڈاتے ہیں ہم منڈا لیے تو کیا ہوا دنیا میں اتنے لوگ بھیڑ و چمار کے لباس پہنتے ہیں ہم پہن لے تو کیا ہوا دنیا میں اتنے لوگ روزہ خور ہوتے ہیں ہم روزہ چھوڑ دیے تو کیا ہوا فقط دبنا ہم نے جھٹلایا وہ کلنا اور ہم نے کہا مان ضل اللہ ان تم انتم فی ضلال کبیر میرا اللہ کہے گا تم لوگ کھلی ہوئی اور واضح گمراہی کے اندر تھے تمہارے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا تھا تمہارے سامنے جنت کی جنت اور جہنم کا جہنم ہو چکا تھا تمہارے سامنے روشنی اور تاریخی کا فرق آ چکا تھا تمہارے سامنے حق و باطل کھل چکا تھا تمہارے سامنے جو ہے روشنی اور تاریخی واضح ہو چکی تھی دن اور رات واضح ہو چکا تھا مرد عورت الگ ہونا واضح ہو چکا تھا کہ تم جو ہے کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے اس دن کا پچانا اس دن کا رونا اس دن کا گڑ گڑانا لوگوں کچھ کام نہیں آئے گا آج رو سکتے ہو رو لو آج آنسو بہا سکتے ہو بہا لو آج گڑ گڑا سکتے ہو گڑ گڑا لو رونا نہ آئے آپ کا دل پتھر بن چکا ہے رونا نہ آئے بیوی کے پیٹ کے درد پر رونا آئے گا رونا نہ آئے کی بیماریوں پر رونا آئے گا رونا نہ آئے کارخانوں پر آگ لگنے پر رونا آئے گا رونا نہ آئے پولیس کے ظلم و ستم پر رونا آئے گا اس دربار میں رونا نہ آئے ملٹری کے ستانے پر رونا آئے گا اس دربار میں آنکھوں بس آ بہانا نہ آئے کوٹوں میں کچہریوں میں اور کٹہرے میں کھڑے ہو کر غیروں کے سامنے ہاتھ بسار کر ہاتھ جو ہے سامنے کر کر تمہیں وہاں آنسو بہانا پڑے گا تب کو تب آکو میرے محبوب نے کہا رونا نہ آئے رونے کی شکلیں بنا لو آنسو نہ نکلے آنسو کو نچوڑ کر نکال لو یہ آنسو کا وہ قطرہ جو اس اشرے میں ان ساتوں میں تمہارے آنکھ سے نکلے گا میرے رب کی قسم بولی لگا سکتے ہو تو لگاؤ میں اس کی قیمت بتاؤں گا اگر تم اس کو بیچنا چاہتے ہو تو بولو میں اس کی قیمت لگاؤں گا تمہارے آنکھ سے رونے کی حالت میں اللہ کی یاد میں جہنم کے ڈر سے جنت کی طلب میں عرش کے سائے میں کی طلب میں حوض کوثر کے پانی کی طلب میں محبوب سے ملاقات کی طلب میں ان ساتوں میں تمہارے آنکھوں سے جو آنسو کا خطرہ نکلا لگاؤ بولی میں کہوں گا کہ دنیا کوئی نور سے بھر جائے دنیا ہیرے جواہرات سے بھر جائے میرے رب کی قسم تب بھی تمہارا سودا گھاٹے کا سودا ہوگا اس لیے کہ ان کو خریدا جا سکتا ہے ان کو بیچا جا سکتا سکتا ہے تمہارے آنکھ کے آنسو کے قطرہ انمول ہے اس کی کوئی قیمت نہیں اللہ اس کو امپورٹ کرتا ہے اور جو چیز امپورٹ ہوتی ہے اس کی بڑی قدر ہوتی ہے اللہ کے یہاں رونا نہیں ہے اللہ کے یہاں آجیزی نہیں ہے اللہ کے یہاں گڑ گڑانا نہیں ہے وہ رب جبار ہے وہ رب قہار ہے وہ رب متکبر ہے وہ رب کبیر ہے وہ صرف وہ لہوئی آؤ صرف سماو آتی رب کو رونا نہیں آتا رب کو آنسو بہانا نہیں آتا رب کے درد میں جب ان آنسوؤں کو امپورٹ کیا جاتا ہے تو ان امپورٹ کی ان چیزوں کی رب کے دربار میں قیمت بڑھ جاتی ہے لوگوں رونے کا موسم ہے لوگوں آنسو بہانے کا موسم ہے لوگوں خدا کے دربار میں کا موسم ہے یہاں جھک جاؤ دنیا کے سامنے سینا تان کر چلو گے یہاں آنسو بہانو دنیا کے سامنے مسکراؤ گے یہاں آج مشکل فقیر بن جاؤ دنیا کے سامنے اکڑ کر چلو گے یہاں اگر تم نے اپنا غرور دکھایا یہاں تم نے اپنا ناز دکھایا دنیا کا ذرہ ذرہ تمہیں دلیل کرے گا دنیا کا ذرہ ذرہ تمہیں آگے اور مجبور زندگی گزارنے پر جو ہے مجبور کرے گا اے رب کریم ہم جو ہے دنیا کی پوجا نہیں ہم تیرے در کے فقیر بننا چاہتے ہیں ہم تیرے رحمتوں کے محتاج ہیں ہم تیری برکتوں کے محتاج ہیں ہم یقین کرتے ہیں کہ عام گناہوں کے دنوں میں چل کر آتے ہیں تو تو دوڑ کر آتا ہے دوڑ کر آتے ہیں سینے سے لگا لیتا ہے اور تم نے قرآن میں وعدہ کیا فسکرونی ازکرکن تم مجھے یاد کرو میں تمہیں عرش کے پاس یاد کروں گا ہاں ہاں ہم اعتقاد کی حالت میں تجھے یاد کر رہے ہیں تیرے دربار میں کٹ کر ساری دنیا سے ہم پڑھ چکے ہیں ہاں تجھے یاد کر رہے ہیں ہم اپنی شہادت مندی پر ناز کر رہے ہیں کہ ہمارا تذکرہ من اعلیٰ میں ہو رہا ہے ہمارا ذکر جنت کے گروہ میں ہو رہا ہے ہمارے خیر کے تذکرے جنت کے پورو رضوان اور علمان کے اندر ہو رہے ہیں مسلمانوں وقت آ چکا ہے گھڑیاں کم ہیں بازاروں کو ختم کرو و فروخت کو ختم کرو آؤ احتکاب کی طرف آؤ اللہ کے دربار کی طرف آؤ آخری اشرے کی طرف مسجدوں کا ویرانہ دیکھا نہیں جاتا نمازوں کی نمازیوں کی قلت دیکھی نہیں جاتی خدا کا گھر اس طریقے سے سونا سونا لگتا ہے کہیں آدھی مسجد خالی کہیں بومی مسجد خالی کہیں سب خالی کوئی دو رکعت پڑھ کر بھاگا کوئی تین دن پڑھ کر بھاگا کوئی ٹکا بھاگو آج بھاگ رہے ہو طاقت ہے نا بھاگو بھاگو کہاں تک بھاگو گے کب تک بھاگو گے میرے رب کے جہنم کی ہتکڑیاں میرے رب کے جہنم کی بیڑیاں پیروں میں پڑے گی بھاگ نہیں پاؤ گے اور جہنم سے ان کو کھینچا جائے گا جہنم کی طرف چلے جاؤ گے تم بھاگ رہے ہو جنت کو چھوڑ کر تم بھاگ رہے ہو اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر تم بھاگ رہے ہو نبی کی رحمت کو چھوڑ کر تم بھاگ رہے ہو نبی کی بدعا کی طرف تم بھاگ رہے ہو جبریل امین کی بدوا کلیمات کی طرف تم بھاگ رہے ہو خدا کے غذب کی طرف تم بھاگ رہے ہو خدا کی لاپروانی کی طرف تم بھاگ رہے ہو ملے آلہ سے شیطان کی طرف تم بھاگ رہے ہو خدا کے غضب کی طرف اور خدا کی نافرمانی کی طرف نہیں نہیں یا شرل تھا تم ادو می نختار اللہ بھی سلطان میرے اللہ نے کہا بھاگے گا کب تک بھاگے گا بھاگو بھاگو بھاگو تم پورے انسان پورے جنات اور جتنے پیدا ہو چکے اور جتنے پیدا ہونے والے ہیں قبروں سے نکال کر بھاگو فرمایا انہیں سطح تم انتن پزو مین اختاری سواوار ورضی پن پزو زمین و آسمان کی پلا بازیاں تم لگانا چاہو لگا لو لا تن الا نہ سلطان جہاں جاؤ گے وہاں میری قدرت کو پاؤ گے کہاں بھاگو گے کہاں بھاگو گے ہمارے قبروں کی طرف آؤ گے ہمارے جنازوں میں سوار ہونا پڑے گا ہمارا کفن تمہیں لپٹا جائے گا ہمارے قبر کے مہمان بنو گے ہمارے عالم برزخ میں آؤ گے تم دنیا میں آنے میں تم اپنی مرضی کے مختار نہیں تھے تو کیا تم دنیا سے جانے میں اپنی مرضی کے مختار بن جاؤ گے جب آئے تھے ارادہ لے کر آئے تھے جب آئے تھے مرضی سے آئے تھے جب آئے تھے مرضی سے مرد و عورت بنے تھے جب آئے تھے مرضی سے امیر و غریب بنے تھے جب آئے تھے مرضی سے عزت و ذلت والا بنے تھے جب آئے تھے مرضی سے صحت و بیماری والا بنے تھے جب آئے تھے تو مرضی نہیں چلی تم اندھے سے بینائی ہم نے دی تم گونگے سے بولنے کی طاقت ہم نے دی تم لنگڑے سے چلنے کی طاقت ہم نے دی یاد کرو ان دنوں کو جب تم رین رہے تھے یاد کرو ان دنوں کو جب دیوار کا سہارا لے رہے تھے یاد کرو ان دنوں کو جب باپ کی انگلیاں پکڑ رہے تھے تم چلنے میں محتاج تھے تم بولنے میں محتاج تھے یاد کرو جب تم اپنے ماں باپ کے کمروں پر پیشاب پاخانہ کر کر تم گندا کر دیتے تھے کیے ہوئے پیشاب اور پاخانے کو کھلونا اور کھانے کی چیز سمجھ کر ہاتھ مار کر منہ کی طرف لے جاتے تھے ہم نے تمہیں پاخانے سے بچایا ہم نے تمہیں پیشاب سے بچایا اب تم ناس کرتے ہو ہمارے سر کچھ اڑ کر جاتے ہو ہمارے عرش کو چھوڑ کر جاتے ہو ہماری جنت سے منہ پھرا کر جاتے ہو کہاں بھاگو گے مستن پھرا بن میرے رب نے کہا یہ بھگوڑے گدھوں کی طرح ہیں جو شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے بھگوڑا گدا جب شیر کو دیکھتا ہے گن گن کر کر اور آواز نکال کر ڈھائی چو کہہ کر اسے پتا نہیں کہ وہ کہاں بھاگ رہا ہوتا ہے نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے نہ منزل کا پتا بس شیر کو دیکھا اور بھاگنے لگا بس جنت کو دیکھا دنیا کا کتا بھاگنے لگا بس خدا کی رحمت کو دیکھا دنیا کا کتا بھاگنے لگا بس جو ہے مغفرت کو دیکھا بھاگنے لگا اور رحمت کے اشرے کو دیکھا بھاگنے لگا جہنم سے کلاسی کے اشرے کو دیکھا بھاگنے لگا احتکاب کو دیکھا بھاگنے لگا تراوی کو دیکھا بھاگنے لگا قرآن کو دیکھا بھاگنے لگا میرے اللہ نے کہا کرن ہوں عمر فیرا فرق بن پچپرا بل کل بن ہوں سو حسم منشرہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ کلی ہند کتاب ان کے گھروں میں نازل کی جائے کیا یہ قرآن ناکافی ہے کیا یہ نبی کی تعلیمات ناکافی ہیں مسلمانوں آ جاؤ لوٹ کر آ جاؤ قرآن کی طرف آ جاؤ زکات علماء کو پوچھ کر صحیح ڈھنگ سے ادا کرو جیسے نماز عبادت ہے زکات عبادت ہے اجنبی ادارے نوجوان من چلے راستے کے اندر چادر کی بھیک لے کر کھڑے ہو گئے نہ ان کی ٹینٹ صحیح نہ ان کا شخص صحیح چہرے پر داڑھی صحیح نہیں سر پر ہیٹ رکھ کر مسلمانوں زکات دے دو زکات ادا کر نہیں ہوتی جیسے نماز آدمی وضو بھی صحیح کیا غسل بھی صحیح کیا لیکن مسلح پیشاب کی جگہ تھا نماز پڑھنے کی جگہ گندی تھی نماز نہیں ہوتی مال بھی صحیح تھا زکات نکالنا بھی صحیح تھا لیکن جس جگہ پر زکات دی جا رہی ہے وہ وہ جگہ صحیح نہیں تھی تو تب بھی زکات ادا نہیں ہوگی زکات کے مسائل بڑے نازک ہیں بڑے حساس ہیں اور بڑے کمزور ہیں اور زکات کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ ادا کیا جانے والا فریضہ ہے نماز دن میں پانچ مرتبہ ادا کیا جانے والا فریضہ اس کی شکل یہ ہے کہ آدمی کا ایک پاؤں جو ہے شمال کی طرف ایک پاؤں جنوب کی طرف ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تیر اور کمان ہے قبلے کی طرف انگلیاں رخ کرنے کے بجائے ادھر ادھر کیے ہوئے انسٹ کر کر شرمگاہ دکھاتا ہے اور بغیر ٹوپی کے بدبودار کپڑوں کے ساتھ کسی کو تحیات نہیں آتا کسی کو درود نہیں آتا کسی کو دعائے نہیں آتا کسی کو سجدے کے آداب کا وہ نماز جو اہم ترین فریضہ دن میں پانچ برتن وعدہ کیا جانے والا اس کے اندر دیکھنے سے تو یہ لگتا ہے رب کریم تو اگر دامن ابو سے کرے تو بظاہر دنیا کا کوئی مفتی ان کو قبولیت کا وعدہ نہیں کرتا وہ رب کریم ہے حدیث میں آتا ہے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے آدمی کو اللہ اندھا بنا سکتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ امام کے پیچھے اقتدا کرتے ہوئے رکو سجدہ امام سے پہلے کر لیں یعنی امام سجدے میں گیا نہیں پھر اللہ سن کر یہ سجدے میں چلا گیا نے فرمایا اس کا چہرہ گدھے کا ہو سکتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ وہ نماز جو سنتوں کے خلاف ہو اللہ میل پوٹلی کے اندر اس کے منہ پر مار دیتے ہیں ایک بالش اوپر نہیں جاتی مسلمانوں میرے زکات کے مسائل بیان کر دینے سے آپ کے سننے سے مسئلے کا حل نہیں ہے جی تو چاہتا تھا تفصیلات میں جائیں لیکن میں نے سوچا کہ صرف اس کی اہمیت کو بیان کر دیا جائے کہ جب تک پوری سچویشن کسی عالم کے سامنے رکھ کر کہ میں پلا آدمی کو زکات دے رہا ہوں میرا اتنا مال ہے اتنے مال کی اتنی زکات میں نکال رہا ہوں اور میری یہ تاریخ ہے جس طریقے سے آپ کسی آدمی کے سامنے کھڑے ہو کر تبدیل تحریمہ سے لے کر سلام تک اپنے نماز کی اصلاح کرتے ہیں اپنے زکات کی اصلاح کریں نماز منمانی سے پڑھنے سے نہیں ہوتی زکات منمانی سے دینے سے ادا نہیں ہوتی زکات نماز بے وقت پڑھنے سے بے موقع پڑھنے سے غلط طریقے سے سنت کے خلاف پڑھنے سے ادا نہیں ہوتی زکات بھی ادا نہیں ہوتی بلکہ زکات کے مسائل اور حساس ہیں اس لیے میری متبانہ درخواست ہے کہ آپ ضرور زکات ادا کریں ابھی یہاں جمعہ کو آنے سے پہلے ہم نے معلوم کیا علماء نے زکات کی فرضیت کے دو باتیں لکھی ہیں ایک چھ سو چالیس پر چار گرام چاندی کی قیمت اور بعض علماء نے چھ سو بارہ گرام ہم نے حساب لگایا انیس ہزار تین سو بیس روپئے چھ سو چوالیس گرام کے نکلتے ہیں اگر چھ سو بارہ گرام لگایا جائے اور کم قیمت کا جو ہے قیمت پر زکات ہو جاتی ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جسے زکات دے رہے ہیں فرض کیجیے کہ پندرہ ہزار روپے کے زیور پندرہ ہزار روپے کے ضرورت سے زائد کے ساز و سامان اس کے پاس نہیں ہونے چاہیے علماء نے وضاحت کی ہے مثال کے طور پر ایک مسئلہ بول رہا ہوں پورے مسئلے نہیں انسان کی ضرورت کیا ہے کپڑا ہے مکان ہے بسترا ہے قالین ہے حصیر ہے چولہے کے ساز و سامان ہے ان کو چھوڑ کر وہ جو جہیز میں پہلے دو من کا جو ہے دیکھ چاہ تین من کا دیکھتا وہ کے جو سال میں کبھی کبھی استعمال میں آتے ہیں وہ گھر میں عام استعمال میں نہیں ہے ان کو کاؤنٹ کیا جائے گا اور ایسی دوسری چیزیں جو ضروریات ہے زندگی نہیں جیسے جھومر ہے کیا جھومر زندگی کے لیے ضروری ہے سوفا سیٹ ہے کیا زندگی کے لیے ضروری ہے جھومر کو وہ جو سامان جہیز میں ایک من کا دچا دو دو من کا جو دیکھتے ہیں ان کو تمام کو کاؤنٹ کیا جائے گا اگر اس غریب کے گھر میں پندرہ ہزار روپے سے زائد یہ مٹکے دیکچے جھومر sofa additional T V colour T V کا ریٹ کیا ہے ٹی وی یہ سب چیزیں ضروریات زندگی سے زائد ہیں اگر پندرہ ہزار سے زائد ان کی قیمت نکل رہی ہے اور اس پر کوئی قرض بھی نہیں ہے تو وہ اس کو زکات دینا صحیح نہیں ہے زکات ادا نہیں ہوتی اس لیے زکات بہتر سے بہتر یہ ہے کہ آپ دارالم دیوبند کو مرحمت فرمائیں یا ایسے ادارے جن اداروں پر ہمارا اعتماد ہے بھروسہ ہے ہم جان سکتے ہیں ہم یقین کر سکتے ہیں کہ یہ ادارے زکات لینے کے بعد شرعی طریقوں پر عمل کریں گے اللہ رسول سے ڈریں گے ایسے ادارے کہ جن اداروں کے اندر ہاسٹل نہیں ایسے ادارے جن اداروں کے محتمی اور ناظموں پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہو سکتا ہے کہ زکات کی رقم لے کر عمارت بن گئے زکات کی رقم لے کر بچوں کی کتابیں پڑھنے کے لیے دے اور واپس لے لے بچوں کے بستر دے اور واپس لے لے تو اس میں زکات ادا نہیں ہوتی بڑے حساس اور نازک مسائل ہیں زکات کے علماء کو پوچھ کر بغیر شرم کے ان سے وقت لے کر پوری بیٹھ میں تحقیق میں جا کر اس اہم ترین وہ فریدہ جس کو اللہ نے کلام پاک میں نماز کے ساتھ عقیم الصلاح آت الزکا نماز کے ساتھ اس کو جوڑ کر بیان کیا جو زکات ادا نہیں کرتا اللہ کے مال کو تباہ کر دیتے ہیں جو زکات ادا نہیں کرتا اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے جو زکات ادا نہیں کرتا وہ مال گنجا سام بن کر کمر کے اندر ڈسے گا جو زکات ادا نہیں کرتا جہنم کے اندر اللہ اس کے پیٹ کے اندر سام اور بچھو بنا دے پیدا کریں گے اور اس کے پیٹ کو اینت کا مٹکا بنا دیں گے جہنمی لوگ اس کے پیٹ کی طرف دیکھ کر پھوکیں گے کہ یہ وہ کمی نہ تھا کہ جو دنیا میں مال لگ کر غریبوں کا حق ادا نہیں کرتا تھا رمضان کا آخری اشرہ زکات کے اعتبار سے اعتکاف کے اعتبار سے شب قدر کی تلاش کے اعتبار سے اور جہنم سے قلاسی کے پروانے کروڑوں کی تعداد میں ملنے کے اعتبار سے بڑا اہمیت کا حامل ہے اور اس جو ہے ساتھوں کو نہ چھوڑیں کیا پتا اگلا رمضان ملے نہ ملے کیا پتا اگلی سال میں ملے نہ ملے کیا پتا اگلے رمضان کے اندر اس دنیا میں رہیں یا عالم برزخ میں رہیں اس لیے مسلمانوں اس کی قدر کرے اور اسی طریقے سے یہ مہینہ بڑے جو ہے ثقافت کا مہینہ ہے اس مسجد کا تعمیری کام ان شاء قریب شروع ہونے والا ہے بڑی تعمیراتی منصوبے ہیں یہاں ہمارے ذمہ دار شکایت کرتے ہیں کہ دوسرے اداروں کو خوب کافی جی بھر کر یہاں جو ہے تعاون کیا جاتا ہے اور تلے اندھیرا ہے آج اپنی سخاوت کا اپنی یود و کرم کا آج آپ یہاں پر اپنا نمونہ پیش کرے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے قطاؤں کو درگزر فرمائے اللہ رمضان المبارک کی بقیہ ساعتوں کا احترام اور اکرام کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے آمین واخردان الحمد للہ رب العالمین